جی، جی۔ میرا راج عشق کے اشعار میں پیش کر رہا ہوں یہ اشعار حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سترہ اٹھارہ برس کی عمر تھی حضرت والا کی اور حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ اپنے شیخ کے ہمراہ چتاری منزل علی گڑھ میں مہمان ہوئے اس وقت کے یہ اشعار ہیں نکم عمری کے رہوں روز و شب کر باغ ارم میں باغ ارم مانی یہاں جنت مراد نہیں جنت میں بھی رہوں لیکن اللہ کا کرم شاہ میرے حال نہ ہو تو کچھ بھی حاصل نہیں رہوں روز و شب باغ ارم میں وہ دونوں جہاں دے عموم کرم میں کروں عیش گو ہر طرح کی نعم میں کروں عیش گو ہر طرح کی نعم میں عطا ہفت اقلیم ہو ہر قدم میں عطا ہفت اقلیم ہو ہر قدم میں میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کا ملسم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کا ملسم نہیں ہے سم کے معنی زہر یعنی اللہ کا درد و غم حاصل نہ ہوا اللہ کی محبت حاصل نہ ہوئی تو ساری کائنات کے عیش و عشرت کے باوجود میرے لیے زہر ہے اے خدا آپ سے دوری اور آپ کے دوری کا عذاب مجھے برداشت نہیں ہے یہ ساری راحت میرے لیے زہر کی طرح ہے اگر اللہ آپ کا قرب آپ کا قرب خاص اور آپ کی محبت مجھ کو حاصل رہوں روز و شب گر باغ ارم میں رہوں روز و شب گر باغ ارم میں وہ دونوں جہاں دے عموم کرم میں کروں عیش گو ہر طرح کی نعم میں کروں گو کروں عیش گو ہر طرح کی نعم میں عطا حق اقلیم ہو ہر قدم میں میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت راہت کمزم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کمز سم نہیں ہے بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے یہ گملوں کے جر مٹ یہ رنگین نظارے یہ گملوں کے جر مٹ یہ رنگین نظارے ارے جی رہے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 بہارا نہیں ہے اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے یہ ننگے خزاں ہے گلستان نہیں ہے یہ ننگے خزاں ہے گلستان نہیں ہے اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے یہ ننگے خزاں ہے گلستان نہیں ہے یہ ننگے خزاں ہے گلستان نہیں ہے ہاں، اگر اللہ کی محبت حاصل نہیں تو یہ گلستان گلستان نہیں دھوکا ہے یہ باہر نہیں ہے ننگے خزاں یعنی خزاں کو بھی شرما دے ایسا ویرانہ ایسی بربادی ہے جو خزاں کو بھی شرما دے تمہیں ہے جنت بھی جنت ہماری یعنی اللہ تعالیٰ سے جنت بھی ہماری جنت ہے تمہیں سے ہے جنت بھی جنت ہماری نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہو میں ناری نہ ہو تم تو جنت میں بھی میں ناری تمہیں سے ہے جنت بھی جنت ہماری نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری ایک دیہاتی کا شعر حضرت نے سنایا ایک حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اہل اللہ کی صحبت کیا کیا پر تاثیر اور کیا اکثیر ہوتی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو یعنی بالکل عام لوگوں کو وہ فہم عطا ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت سے ہاں، ایک دیہاتی نے یہ شعر کہا دیہاتی نے کسان ہل جوتنے والا لیکن صحبت اللہ میں رہتا تھا اس نے کہا کہ نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں وحشت اس کو کہتے ہیں جنت میں بھی اللہ کے بغیر چین دیکھو دیہاتی کا چین یہ صحبت اللہ کا کمال اور کرامت ہے ہاں؟ نکل بھاگا تیرے پوچھے کی جانب تیرا دیوان نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں وحشت کس کو کہ اللہ کے بغیر کہاں چین ہے بھائی اللہ خالق ہے باقی سب چیزیں مخلوق ہے کہاں خالق اور کہاں مخلوق کوئی مخلوق اللہ کی برابری نہیں کر سکتی ولم یق الق کو اللہ کی ہمسری اللہ کی برابری کرنے کا کوئی نہیں تصور ہی نہیں ہے تصور ہی نہیں ہے تمہیں سے ہے جنت بھی جنت ہماری نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری ناری مانے آگ والا ہے جہاں نہیں ایسا معلوم ہوگا اللہ کے بغیر جنت بھی ہماری جنت نہیں ہے نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری محبت کی دل پر لگے ضرب کاری محبت کی دل پر لگے ضرب کاری میری کامیابی کی آ جائے باری میری کامیابی کی آ جائے باری میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے یہ ہے عشق میں انتہا کس بشر کا یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا یہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان ہوا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوا لیکن حضرت نے تنبیہ فرمائی ہے کہ بعض ایسے جاہل ہوتے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں ایسے واقعات ہوئے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا یہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے وہ پیغمبر کا خواب تھا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پورا نہیں ہونے دیا یہ ایک امتحان تھا کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے جہاد کے اندر کفار سے مقابلہ ہو وہ اور بات ہے تو خواب بھی اگر کوئی ایسا آئے جو جس کے اندر شریعت کے خلاف کوئی بات ہو اس پہ عمل کرنا اس کو اس پہ یقین کرنا اعتماد کرنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ ہے عشق میں امتحان کس بشر کا بنائے زبی جو اپنے پسر کا پسر مانے بیٹا یہ ہے عشق میں انتہا کس بشر کا بنائے زبی جو اپنے پسر کا یہاں مراد یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں اتنے پیارے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کا عشق کر کر جائے بس وہ اپنی ایک جان کیا سو سو جان سے اللہ کا فدا ہو جائے جان دی دی ہوئی انہی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہاں، یہ ہے عشق میں انتہا کس بشر کا بنائے زبی جو اپنے پسر کا پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے تیرے عشق کے غم کا ادنا اثر ہے تیرے عشق کے غم کا ادنا اثر ہے کہ جا سر بکف زیر تیغ و تبر ہے تیغ مانے تلوار تبر مانے کی تیرے عشق کے غم کا ادنا اثر ہے کے جاں سر بکف زیر تیب و تبر ہے بکوئے ملامت کوئی در بدر ہے بکوئے ملامت کوئی در بدر ہے بشوق شہادت کوئی دار پر ہے بشوق شہادت کوئی دار پر ہے اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے مجھے ہر عالم گوارا نہیں ہے دو عالم کیا ایک دنیا دنیاوی زندگی دنیا میں بھی اللہ آپ کے بغیر چین نہیں جنت میں بھی آپ کے بغیر چین اللہ عمین اسلو کا رضا قبل جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنا سکھایا ہم کو اے اللہ سب سے پہلے ہم آپ کی رضا کا سوال کرتے ہیں آپ کے بغیر تو ہماری جنت بھی جنت نہیں ہے آپ کی رضا سب سے مقدم ہے بھائی رضا جس کو ملے گی اللہ جس سے راضی ہوگا جنت میں بھی تو وہی جائے گا تو اس لیے پہلی مقدم چیز کیا اللہ کے رضا اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے مجھے ہر دو عالم گوارا نہیں ہے مجھے ہر دو عالم گوارا نہیں ہے ملائک سے خون شہیدان ملت ملائک سے خون شہیدان ملت محبت کی ہمت سے ہے محل حیرت محبت کی ہمت سے ہے محل حیرت یہ انسان ہی کا شرف ہے یہ انسان کو شرف کیوں حاصل ہوا بوجہ مادہ محبت کے یہ محبت کا مادہ انسان کے سوا کسی اور مخلوق میں اللہ نے رکھا ہی ہے اس محبت کے تو پہل انسان نے اللہ تعالیٰ نے جب سارے عالم کی ارواح کو جمع کیا ساری کائنات کو جمع فرمایا اور سوال کیا الس کو السودی کم انہیں کہا پالو بلا بے شک آپ ہمارے رب ہیں اور جب یہ بار امانت شریعت کا پیش کیا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں تو تمام مخلوق نے بوجہ اللہ کی عظمت کے معذرت کر لی کہ اللہ ہم اس بار کو نہیں اٹھا سکتے لیکن یہ انسان تھا مٹی کا پتلا اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہم اٹھائیں اس کو کیا اللہ تعالیٰ نے محبت کا القاب دیے کہ ان کا نا سلومن جلا ارے کیسا ظالم جاہل ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہم اتنی بڑی ذات ہیں اتنی عظمت والے یہ ہمارا بارش ہے کہ کو یہ ظالم جاہل بالکل یہ تیار ہو گیا اتنے بڑے بڑے اجسام نے تو انکار کر دیا مولانا رومی فرماتے ہیں کہ آب و و آب بادو آتشو اور چوتھی چیز کیا ہوتی ہے آگ پانی مٹی اور ہوا آب و و خاک و آتش خاک و آتش زندان آب و آب و خاک و باد و آتش زندان آب مانے پانی خاک مانے مٹی آتش مانے آگ اور ہوا آگ باد مانے ہوا یہ ساری کی ساری زندہ ہیں چیزیں با منو تو مردہ با حق زندہ ہمارے آپ کے لیے یہ مردہ ہیں بے جان یہ نان لیونگ تھنگس کہلاتی ہے نا سائنس سائنس کہتی ہے نان لیونگ تھنگس ہیں اس لیے سائنس یہ اس لیے کہتی ہے کہ سائنس مخلوق تک پہنچی خالد تک نہیں پہنچی اگر خالد تک پہنچ جاتی تو یہ یہ جملہ جو ہے وہ نہ کہتی کہ یہ نان لیونگ تھنگس ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کے نزدیک لیونگ تھنگز ہیں ہمارے نزدیک مردہ ہیں اللہ کے نزدیک کیا دلیل ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں فرمایا ان تمام سورج چاند ستاروں سے کہ اگر تم ہماری اطاعت میں آؤ چاہے کرہن یا یا خوشی سے آؤ چاہے کراہت سے آؤ آنا تو پڑے گا تو انہوں نے کہا جواب دیا پالتا تعین کہ ہم بالکل خوشی خوشی تیار ہیں تو کیسے کہہ دیا سوال سوال مردہ چیز سے کیا جاتا ہے یا زندہ چیز سے <laughs> تو یہ سب جو ہے خاک خاک و آب و باد و آتش زندہ یہ سب زندہ ہیں حقیقت میں زندہ ہیں اچھا ان کی زندگی کی مثال بھی کیسی ہے دیکھیے کہ یہ اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے نہیں تیر رہے یہ ان کی اطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ اطاعت کر رہے ہیں ورنہ اگر اللہ کا اللہ کی نافرمانی کرنے لگے ہیں سب تباہ و برباد ہو جائیں کیش ہو جائے آپس میں تو یہ یہ اپنے اپنے دائروں میں تیر رہے ہیں کل وکل فی فلکی یس بڑھو سور یاسین میں ہے نا یہ اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں یہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اسی طرح یہ پودے اور زمین و آسمان اور مویشی سب اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں یہ مویشی جو ہیں انسان کی خدمت کر رہے ہیں انسان کے لیے اپنی جان پیش کر رہے ہیں دیجیے ہمیں کھائیے آپ اور یہ پودے وغیرہ جو ہیں فرمایا کہ جو و شجر اور افزان سورہ رحمان کی آیت ہے نا حضرت نے اس کی تشریح فرمائی فرمایا کہ دیکھو جو صحبت یافتہ لوگ نہ ہوں ان کا ترجمہ بھی مت دیکھو جو لغت سے کتابیں لکھ ڈالتے ہیں لغت میں معنی دیکھ دیکھ کے قرآن شریف کے تفسیر لکھتے ہیں ان کا تفسیر ترجمہ تفسیر کچھ مت پڑھو اس لیے کہ وہ لغت سے دیکھ کے ترجمہ کرتے ہیں اور حقیقت کیا ہے اس کی یہ اللہ اور اس کے رسول نے بتلائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو تفاصیر چلی آ رہی ہیں اور جو بدوکوں نے اولیاء نے اس کو سمجھا اور اہل علم حضرات نے سمجھا وہ لغت دیکھنے والا کہاں سمجھ سکتا ہے فرمایا نجم و شجر و یسان جو ہے تو آپ نے کبھی دیکھا نجم کے معنی کیا ہے نجم کے معنی عام طور پہ کہتے ہیں ستارے کو لیکن یہاں مراد ہے وہ نجم و شجر یہاں مراد ہے پودا وہ والا پودا جس کا تنا نہ ہو شجر اس کو کہتے ہیں جس کا جس کا تنا ہو اور نجم اس کو کہتے ہیں جب جو پودا جس کے جس کے تنا نہ ہو تو یہ یہ فرق ہے تو اب اب سوال یہ ہے کہ کبھی آپ نے اس پودے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کبھی درختوں کو سجدہ کرتے دیکھا ہے نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا تو فرمایا کہ المراد بسجود ہیما المراد بسجود ہیما انقیاد ہما ان کے سجدوں سے مراد یہ ہے کہ یہ انقیاد کرتے ہیں کہ اللہ نے سیب کے درخت کو جو سیب پیدا کرنے کا حکم دیا ہے تو اب یہ ساری قیامت تک سیب ہی پیدا کرے گا یہ نافرمانی نہیں کرے گا کہ سیب کے درخت سے کہیں نیم کی ٹہنی نکل آئے کہیں سے آم کی ٹہنی نکل آئے یہ نہیں ہوگا یہ ان کے سجدے سے مراد انقیاد حکما المراد بسجود ہیما انقیاد حکما تو غرض یہ کہ فرمایا کہ یہ جو سورج چاند ستارے کائنات ہے ہمارے نزدیک تو مردہ ہے لیکن اللہ کے نزدیک جو سب کے سب جاندار ہے تو یہاں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ انسان ہی کا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو مادہ محبت رکھا بوجہ اس محبت کے یہ انسان جو ہے یہ اقدام اٹھا بیٹھا کہ اللہ ہم آپ کا بار امانت اٹھائیں گے بار شریعت اٹھائیں گے اب جو ہے فرشتے حیرت زدہ ہیں کہ کے بڑے بڑی چیزوں نے منع کر دیا باوجہ عظمت کے اور یہ یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ مفصد ہے زمین میں جا کے فساد پھیلائے گا تو فساد تو پھیلا رہے لیکن ایسے بھی جو سچے ہیں اللہ کے وفادار ہیں وہ دیکھو ان کے عشق کا کمال ملائک ریکون شہیدان ملت ملائک شہیدان ملت محبت کی ہمت سے ہیں محو حیرت اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ انی عالم مال تعالم ہوں تم نہیں جانتے یہی انسان جس کو تم مخصوص سمجھ رہے ہو یہ جا کے ہمارے عشق میں کیسی کیسی بازیاں کھیلے گا کہا تھا کہ مفسد بشر کی ہے فطرت کہا تھا کہ مفسد بشر کی ہے فطرت ولے شاد باش جنون محاب ولے شاد باش جنون محبت محاب تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے بشر سے یہ اعجاز غم کم نہیں ہے بشر سے یہ اعجاز غم کم نہیں ہے بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر یہاں خاص طور سے ویسے تو بہت واقعات ہیں لیکن سلطان حضرت سلطان ابراہیم بن بھی رحمۃ اللہ علیہ جو سلطنت بلخ کے بادشاہ تھے انہوں نے جو ہے بادشاہی چھوڑ کر فقیری اختیار کی دریا میں چلے گئے وہاں اور بارے نشاپور میں عبادت کرتے تھے دریا کنارے رہتے تھے یہ ان سے مراد زیادہ خاص طور سے وہ واقعہ ہے بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر مزہ ان کو آیا جو اس سنگ در پر مزہ ان کو آیا جو اس سنگ در پر تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر وہ دل جس میں جلوا تمہارا نہیں ہے وہ دل جس میں جلوا تمہارا نہیں ہے وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے کبھی تو بہو فارو رہا ہوں کبھی تو بہو فارو رہا ہوں کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا ہوں کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا ہوں کبھی ایک خلش سی محض پا رہا ہوں کبھی ایک خلش سی محض پا رہا ہوں کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں یہ جو اس لیے مجھے ہے میں خاص ربط ہے خاص حالت ہے یہ کہ کبھی تو بہاؤ اللہ کی یاد میں رو رہا ہوں کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں یعنی اپنی تمناؤں کا خون کر رہا ہوں اگرچہ آنکھ سے بہتا ہوا آنسو پانی نظر آتا ہے لیکن مولانا رومی فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ جگر کا خون ہوتا ہے جیسے ماں کے پستانوں میں بچہ جب روتا ہے تو وہی خون دودھ بن کر بچے کو بچے کو دیا جاتا ہے بچے کے وجہ کا ذریعہ بنتا ہے ایسی اللہ والے جو اللہ کی خوف اور محبت میں روتے ہیں ان کے جگر کا خون پانی بن کر آنکھوں سے نکلتا ہے تو یہی نہیں کہ میں بس مسجد میں بیٹھا ہوں اللہ کو یاد کیے جا رہا ہوں رو رہا ہوں بلکہ اپنی تمناؤں کا خون بھی کر رہا ہوں تب کہیں جا کے اللہ ملتا ہے حضرت کا شعر یاد آیا تو نے ان کی راہ میں تاج کی لذت بھی چکی تو نے ان کی راہ میں تاج کی لذت بھی چکی تحجد گزاری میں مزہ آ رہا ہے اللہ اللہ کرنے میں مزہ آ رہا ہے تلاوت میں مزہ آ رہا ہے نوافل میں مزہ آ رہا ہے عمرے میں مزہ آ رہا ہے لیکن تو نے ان کی راہ میں تعداد کی لذت بھی چکی پی کہ یعنی ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دے تو نے ان کی راہ میں تعداد کی لذت بھی چکی ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دے دیکھو تو صحیح اپنی تمنا کا خون کر کے جو تمہیں ملتا ہے عبادات سے بھی تمہاری ترقی ہو رہی ہے لیکن خون تمنا کرنے سے جو تمہاری ترقی ہو رہی ہے یہ شارٹ کٹ راستہ ہے تم اس کا مقام قرب اور اس کی تیز رفتاری دیکھو اپنی تمنا کا خون کرنے سے اللہ کا پیار دیکھو ہیں تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکی ہاں شکست آر کا بھی مقام قرب دیکھ سر فروشی دل فروشی جاں فروشی سب صحیح سر فروشی دل فروشی جاں فروشی ہم مانتے ہیں کہ بھائی آپ بڑے بہادر ہیں اللہ کے راستے میں بڑے جری ہیں اور بڑے آپ ہمت والے ہیں سر فروشی جاں فروشی دل فروشی سب صحیح پی کے خونے آرزو پھر کیف جامع قرب دے پھر کیف اور لذت دیکھو کہ اللہ تمہارے دل کا کیسا پیار لیتے ہیں واہ کبھی تو ہو رو رہا ہوں کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا ہوں کبھی ایک خلش سی محض پا رہا ہوں کبھی کون آنکھوں سے برسا رہا ہوں تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے کیا دیکھو دل سے آئے تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے کسی کا وہ ہو پر تمہارا نہیں ہے کسی کا وہ ہو پر تمہارا نہیں ہے جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش تر جگاؤ ہے وہی ساری دنیا میں خوش تر جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر ہرگز میرا سر کو اور غیر کا در نہ ہرگز میرا سر اور غیر کا در یہی ہے شب و روز فریاد اک سر یہی ہے شب پر یاد اک سر جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا جو ہے جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا ہو گیا دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی محبت سے ہم کو بھی نواز دے اور اس دنیا کی حقیقت سے ہمیں آج نہ کر اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی تو نہیں ہے مٹی بھی نہیں ہے اگر آخرت میں یہاں کی کچھ مٹی مل جاتی تو ہم کہتے کہ چلو بھائی کچھ لے گئے کچھ بھی تو نہیں ہے دنیا کی حقیقت اور جو جو حقیقت ہے وہ نیک آماز دنیا مزرات الآخرہ یہ تو کھیتی ہے جس طرح کسان کھیتی بوتا ہے تو اس کے بعد وہ اسی کو کاٹتا ہے لیکن ساتھ میں اس کو اصل مقصد کھیتی سے ہی ہوتا کھیت سے نہیں ہوتا کھیتی سے ہوتا ہے کھیت سے مقصد نہیں ہوتا اس کو کھیت کچھ کیسا بھی ہو کچھ بھی ہو کھیت جو ہے اس کی کھیتی کا ذریعہ ہے ایسے ہی دنیا آخرت کمانے کا ذریعہ ہے یہ ہمیں کھیتی منہ میں نہیں لیں گے کھائیں گے نہیں تو کھیت نہیں لیں گے منہ میں کھیتی لیں گے اس کی جو اناج یہاں بوئے گا وہ وہاں کاٹے گا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 وأهلي ومن الماء البارد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سقطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم